اور بعض اوقات انسان کی رضا نہیں ہوتی لیکن انسان کا دوست آ کر پکڑ لیتا ہے یہ کام کر یہ کام مرضی نہیں ہوتی تو سمے ہو انسان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی پسند نہیں ہوتی بغیر مرضی سے یوں ہی رعایت کر کے ساتھی کی دوست کی اجازت دے دیتا ہے تو خبردار میں یارزا جس کے لیے میری مرضی ہوگی میں اس کو اجازت دوں ہاں ایسے نہیں مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا تو یہاں یہاں کیا بتلایا کہ شفاعت کب ہوگی اجازت اور مرضی کے بعد سمجھا <clears throat> لا یا اللہ من آدے لہ الرحمان اللہ فرماتے ہیں قیامت کے جن میرے دربار میں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر وہ جس کو میں اجازت دوں گا مگر وہ جس کو میں جنت دوں گا وہ سفارش کرے گا اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا کالا سوابا اور وہ اتنی سفارش کرے گا جتنی کی اس کو اجازت ہو جتنی کی اس کو اجازت ہوگی زیادہ کی سفارش وہ اپنا آیت القرسی میں آئے گا من دلوی یشفا ہو ہند ہو اللہ ہی ہے کون جو میرے دربار میں سفارش کرے میری اجازت کے بغیر میری جذب کے بغیر سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہے سمجھیے بات ہے اب حضرت میری طرف دیکھو ایک بات ختم ہوگی دوسری بات اللہ من شاہدہ کے اندر اللہ ہر سے استثنا ہے کیا ہے من شاہدہ مستثنا ہے کیا ہے اللہ من شاہدہ سے پہلے دو فریقوں کا ذکر ہے کتنی فریقوں کا اوپر سمجھو گے تو پھر اندر بھی سمجھ آئے گی تم اندر منہ مارتے رہو گے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی میں ناطق ہوں یہ سامنے کا ہے تم ناطک کو چھوڑ کر کی طرف دے دوں گا بار بار کہ مطلب سمجھ لو بات اللہ سے پہلے کتنی فریق مذکور ہیں دو شاہ عین اور مشفو لہم شاہ عین کا بھی ذکر ہے اور مشفو لہم کا بھی ذکر ہے اللہ دینا اللہ دین یدعون کے اندر کس کا ذکر ہے شافعین کا کس کا ذکر ہے اور ہم جدون کے بعد جو ہم مقدر ہے اس کے اندر ذکر ہے کس کا مشفول ہم کا اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا استثناء کس سے ہو رہا ہے شافعین سے ہو رہا ہے یا مشفول ہم سے ہو رہا ہے دونوں تو جی ہیں ہے ہاں اب میں پہلے لگا رہا ہوں شافعین کے ساتھ کس کے ساتھ اب مانا کرو تو اب مانا کرو بلا جملے کلین جد و مندو نہیں شفا خیال ہے نہیں آئے توجہ کرو اور نہیں مالک وہ ہستیاں جو پکارتے ہیں یہ مشرق ان ہستیوں کو اللہ کے سوا سفارش کرنے کے اللہ من شاہدہ مگر وہ سفارش کرے گا مگر وہ سفارش کرے گا جو شاہد ابل حق نمبر اول اقرار نمبر ون مگر وہ سفارش کرے گا جو جس نے اقرار کیا ہے حق کا جس نے ہاں جو مبحد ہے جس نے حق کا اقرار کیا ہے حق سے مراد اللہ بھی ہو توحید ہی دو اللہوی لکھا ہوا لکھا ہے اللہ بھی مگر وہ انسان سفارش کرے گا جس نے اقرار کیا ہے حق کا وہ حق کون سا ہے توحید ہے ابرو المان بہم نمبر دو نمبر دو صرف زبان سے اقرار صرف زبان سے اقرار کافی کالت لارا وہ آمنا آگے کیا فرمایا کون لم تو مینو تم ایمان نہیں لائے اس لیے فرمایا صرف اقرار کافی نہیں بہم ظالم ہونا اور وہ دل میں بھی جانتے ہوں اور وہ دل میں بھی جانتے ہوں عقیدہ رکھتے ہوں کہ واقعی توحید ہے سفارش وہ کرے گا جس میں دو شرطیں پائی جائیں جس میں من شاہدہ بالحق کے نمبر اول بہم ظالم ہونا نمبر دو دل میں توحید کا عقیدہ بھی ہو زبان سے توحید کا اقرار بھی ہو ایسا بندہ سفارش کرے گا اور کوئی سفارش نہیں کرے گا بات سمجھے یہ نہیں آئی اللہ من شاہدہ اسپتنا کس سے بنائی ہے شاف عین سے کس سے بنائی ہے اوپر دیکھو اب اس آیت کے اندر اللہ من شاہدہ کے اندر ذکر ہے شاف عین کا کس کا ذکر ہے ایک سوال کا جواب آیا کہ سفارش کون کرے گا کون کرے گا وہد کرے گا رہا یہ سوال کہ کب کرے گا اور کس کے لیے کرے گا اس کا ذکر کم من مالکن کی سماوات ہے اور لا یا تکلّہ الام اللہ الرحمان میں آ چکا ہے یہاں ایک سوال کا جواب ہے کہ سفارش کون کرے گا یعنی مبحد کرے گا کب کرے گا کس کے لیے کرے گا کب کرے گا اللہ ادن اللہ اللہ باز کس کے لیے کرے گا لمن شاہ وہاں موجود ہے ایک جواب یہاں ہے دو جواب وہاں بات سمجھ آ گئی ہے دوسری توجہ من شاہدہ کا استثنا مشکو لہم کے ساتھ لگا رہا ہوں کس کے ساتھ ہاں تم پھر منع کرو بلا جمل دینا اور نہیں مالک وہ لوگ جو پکارتے ہیں یہ مشرق ان لوگوں کو اللہ کے سوا سفارش کرنے کے واسطے ان مشرقین کے اللہ لیمان شاہدہ اللہ من سے پہلے لام مقدر کریں گے اللہ لمن شاہدہ مگر اس انسان کے لیے جو اقرار کرتا ہے حق و توحید کا اور وہ دل میں بھی جانتے ہیں کہ توحید بڑا حق ہے مبحد کے لیے سفارش ہوگی ان مشرقوں کے لیے کوئی سفارش انہوں نے تو سفارشی بنا رکھے لیکن ان کا سفارشی آخرت کے اندر ہے ہی کوئی نہیں تو سمجھ آیا ہے اب کرو مانا مگر وہ اس انسان کے لیے جو اقرار کرتا ہے حق کا درا حال ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں بس بلا انفالتا ہوں منخالا کہوں اب یہ دلیل اعترافی آ گئی دوسری <clears throat> دلیل اعترافی لکھا ہے دلیل اعترافی میں الخط اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا ہے ان کو ہن ضمیر کا مرجع ایل عابدین بل مابودین مان ایل غلط مابودین خطیب سمجھا یعنی ان کی آبدین کو اور ان کے معبودین کو لقول اللہ البتہ ضرور ضرور کہیں گے اللہ یو فکون بس کہاں پھیرے جاتے ہیں مقدمات ماننے کے بعد مطلب کے ماننے میں مقدمات ماننے کے بعد مطلب کے ماننے میں توحید سے خالقیت مقدمہ ہے توحید سے عبادت اس کا نتیجہ ہے جب خالق اللہ ہے تو معبود بھی کون ہے مقدمہ مانتے ہیں لیکن مقصود نہیں مانتے کب کہاں پھیرے جاتے ہیں مقدمات ماننے کے بعد مطلب کے ماننے میں دوسرا فون انت توحید دوسرا فون توحید ماہر یہ اقرار کر کے پھر کہاں پھیرے جاتے ہیں تو مدارک کا حوالہ ہے وکیل ہی یا رب انہا الا اللہ یؤمنون وکیل ہی کے اندر کیل ہی مجرور ہے نا کیا ہے مجرور ہے ایک تو قول یہ ہے کہ واب آسفا ہے سمجھا سنگھ <clears throat> اور کیل ہی معطوف ہے اچھا آتے پر کس پر ابھی جو پیچھے گزرا گلا جو میں نے کے اوپر کھڑا ہے وہ وہ وہ علم علم علم پی رہی سمجھا اللہ کے ہاں علم کہنے اس پیغمبر کا اے میرے پروردگار بے شک یہ قوم ہے جو ایمان نہیں لاتے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو مجھے یہ درخواستیں کر رہا ہے مجھے علم ہے قیامت کا بھی مجھے علم ہے اور اس بات کا بھی مجھے علم ہے قیامت کے درمیان لوگوں کو پورا پورا بدلا دوں گا کچھ سمجھ آیا ہے ہیل ہی مجرور ماتو پر ہند علم کیلے ہی اللہ کے ہاں آئے علم قیامت کا اور اللہ کے ہاں آئے علم کہنے اس پیغمبر کا پیغمبر جو بار بار کہہ رہا ہے کیل کال مکال کول مکالح یہ سب ایک ہے مزدور ہے مانا ایک ہے اور علم اس کے کہنے کا اے میرے پروردگار کہ بے شک یہ قوم ہے لا یؤمنون نہیں ایمان قبول کرتے باوجود فہمائش کے باوجود فہمائش کے سمجھانے کے باوجود یہ نہیں سمجھ رہے یہ لوگ دوسرا قول یہ کہ واو قسمیہ ہے واو کیا ہے اب مانا کرو ذرا خیال کر کے قسم ہے مجھے کہنے اس پیغمبر کی مجھے پیغمبر کے کہنے کی کیا ہے قسم ہے قسم ہے کہنے اس پیغمبر کی اے میرے پروردگار بے شک یہ قوم ہے جو نہیں مان لاتے جواب قسم معروف ہے لا بننا ہوں لا مجھے پیغمبر کے کہنے کی قسم میں ان کو ضرور عذاب دوں گا کیا سمجھ رہے ہو مجھے پیغمبر کے کہنے کی قسم میں ضرور ان کو پیغمبر کے کہنے کی قسم سے کیا مطلب ہے کہ پیغمبر کا یہ کہنا اور یہ پیغمبر جو ہے یہ فرمان جو ہے یہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں پیغمبر کی دعا قبول کر کے ضرور ان کو سزا دوں گا بات سمجھ رہی دوسری توجہ کیا ہے جواب کیا ہے قسمیہ ہے اور جواب قسم چاہے مقدر اللہ وہ بننا ہوں البتہ میں ضرور ان کو عذاب دوں گا ضرور ان کو سزا دوں گا تیسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ واب بے مانا ربا ہے واب بے مانا ربا ہے یہ بھی مانا کیا گیا ہے بہت کہنا اس پیغمبر کا بہت کہنا اس یا رب یا رب یا رب یا رب اے میرا پروردگار اے میرا پروردگار دگار میرا پیغمبر جو مجھے رات دن بلا رہا ہے یاد کر رہا ہے سمجھا تھی ان ہا اے بے شک یہ قوم ہے جو نہیں ایمان لائیں گے یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں جو ردی اور احادی ہے ہاں جی، خیال کرو ذرا پس درگزر فرماؤ حضرت ان سے منہ پھیر لو ان سے حفان ہوں کا مانا بعد اب تبلیغ لکھا ہے یہ لگ اب تبلیغ تبلیغ کرو ان کو حفان ہوں پس منہ پھیر لو آپ ان سے یعنی ان کا فکر نہ کرو کہ یہ ایمان نہیں لائے آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا آپ تبلیغ کیے جاؤ بس سمجھا کہ تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے میں پریشان نہ ہو وہ آپ پس منہ پھیر لو آپ ان سے بادل تبلیغ بکل سلام بکل سلام حضرت اوپر لکھا ہوگا اگر نہ مانے اور شرارت کریں اگر نہ مانے اور شرارت کریں تو کہہ دو ان کو سلام ہو ان کو کہہ دو کہ سلام ہو زبردست اشکال ہے کہ وہ کافر مشرق ہیں ان کو آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کو کہہ دو سلام ہو سلام تو کافر پر جے بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہو سلام تو کافر پر جے بھی نہیں ہے تو کیسے حضرت کو کہا جا رہا ہے تو ان کو سلام کہہ دو تو حضرت یہ سلام جو ہے یہ دعا کے لیے نہیں بلکہ یہ متارکت کے لیے ہے یہ سلام دعا والا تو جس طرح دعا کی جاتی ہے کہ تمہارے اوپر سلام کی ہو یہ وہ مراد یہ کون سا سلام مراد ہے مطابقت والا ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ کسی سے جان چھڑانا ہو تو میاں سلام سی جاتی تو بتاتے تو سلام ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں مطابقت والا سلام چھوڑنے والا سلام کسی سے جان چھڑانی ہو تو بابا سلام ہے بابا مہربانی کر جان چھوڑ سمجھا یہ وہی سلام ہے متارکت والا یہ دعا والا سلام نہیں ہے بقل سلام اگر نہ مانے اور شرارت کیے کرے تو کہہ دو ان کو کہ سلام ہو یہ کون سا سلام ہے ہاں یہ لکھا ہے تمہارے پاس کیا لکھا ہے سلام عربی لکھا ہے اچھا سلام ہے فخوف ہونا بس ان قریب مرتے ہی جان لیں گے ظالم ان نیچے لکھا ہے مرتے ہی مرتے ہی جان لیں گے پتہ چل جائے گا کہ ان کا مذہب حق ہے یا باطل ہے سورہ دخان کا مقبل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں نے اب کیا تھا کہ حوامی صدا کا دعویٰ ایک یہ سد اللہ مخلصینہ لہدی یہ دعویٰ تمام حوامین کا ہے ہر حامی میں شعبوں کا جواب ہے سورہ دکان سے پہلے کون سی سورت گزری ہے دخر اس میں کس لوگوں کا جواب تھا وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے لیکن ہم ان بزرگوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ شفیع ہیں سفارش کر کے خدا سے ہمارا کام کروا دیتے ہیں ہم اس لیے نہیں پکارتے کہ یہ خود کام کر دیتے ہیں اللہ نے جواب دیا بلا یملک الدین نے من دون نہیں شفا آتا اللہ کے علاوہ سفارش کا مالک کوئی نہیں ہے اب دخان آ گئی اس میں ایک اور شبوں کا جواب ہے وہ کہیں گے میاں چلو مان لیا کہ سفارش بھی نہیں کرتے مالک نہیں ہے منوانے کے لیکن سنتے ضرور ہیں سنتے ہاں سنتے ضرور ہیں ہمارے حال کو جانتے ضرور ہیں ہم ان کو پکاریں گے اگر کبھی یہ سفارش کر دیں گے اور اللہ قبول کر لے گے تو اس میں کیا ہے کیا سمجھ رہے ہو وہ کہتے تھے کہ چلو مان لیا کہ سفارش کے مالک زوری زور کروانے والے نہیں ہیں لیکن سنتے اور بولو صحیح سنتے ضرور ہیں جانتے ضرور ہیں تو ہم ان کو پکاریں گے ان کو بلائیں گے سفر تو ممکن ہے کبھی یہ سن کر سفارش کر دیں گے اور اللہ قبول کر تو اس میں کیا ہے جی؟ اللہ نے جواب دیا بالکل ابتدا کے اندر ان سمیع العلیم آیت نمبر چھ لکھا ہے جہاں کہاں لکھا ہے آیت نمبر چھ آیت نمبر چھ سے پہلے ہے شاست کہاں لکھا ہے شاست ہاں تو اس سے پہلے کیا کھڑا ہے العلیم نہیں کھڑا ان سمی اور ہر وقت ہر پکار کو سننے والا اللہ صرف اللہ ہے ہر وقت ہر بات کو سننے والا صرف اللہ ہے ہر حال کو جاننے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے یہ بزرگ یہ نبی ولی جن کو تم پکارتے ہو جو تمہاری پکاریں سنتے ہی نہیں ہیں یہ تمہاری پکاریں سنتے ہی نہیں ہیں بات سمجھ لیجیے ابتدا صورت کے اندر تلحید ہی ترغیب آ رہی ہے جس طرح پہلی صورتوں میں آتا رہا ہے پھر تخلیف دنیاوی پھر تخلیف اخروی آئے گی اور کیا نام اس کے بعد جو بشارت دنیاوی یا اخروی آئے گا موقع موقع گجرات بھی چلیں گی انشاءاللہ شاء اللہ پڑوسی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم ول کتاب المبین قسم ہے کتاب کی وہ کتاب جو مبین ہے لکھا ہے تمہید مات ترغیب لکھا ہے یہ تنہید ہے ترغیب دینے کے لیے لوگوں یہ معمولی نہیں ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے اور یہ حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے آئی ہے قسم ہے کتاب کی وہ کتاب جو مبین ہے اور پیچھے مبین کے کتنی معنی ہیں وہ متعدی اور لازمی سمجھا سی انا انزل نہ ہو حضرت غلط کتاب مبین ہے قسم کیا ہے جواب قسم کے بارے میں تین قول ہیں کتنی قول ہے پہلا قول یہ کہ جواب قسم مقدر ہے ماں باپ یا شبہات لکھا ہے پاس ماں باپ یا بل کتاب المبین قسم ہے کتاب مبین کی یہ کتاب گواہ ہے اس بات کی تو شبوں کی گنجائش اب نہیں ہے اس کتاب نے ہر بات کو واضح کر دیا ہے دلائل اقلیہ نقلیہ کے ساتھ دلائل واحد کے ساتھ مسئلہ توحید کو واضح کر دیا اب شبوں کی جگہ باقی دوسرا قول انا اندر نہ ہو جواب قسم ہے چاہے ہاں یہ قرآن خود گواہ ہے کہ قرآن ہمارا نازل کردہ ہے قرآن خود گواہ ہے کہ یہ مخترا مختلق مخترا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے آفتاب احمد دلیل آفتاب سمجھ رہے ہو کتنی قول ہو گئے تیسرا قول یہ ہے کہ ول کتاب المبین قسم ہے انا منظرین یہ جواب قسم کیا کھڑا ہے انا منظرین جواب قسم ہے درمیان میں اندن حفیل فی لطیم مبارک یہ جملہ موتا رہتا ہے یہ جملہ کیا ہے اب کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ہے کتاب کی وہ کتاب جو واضح ہے جب واضح کرنے والی ہے انا اندر نہ آؤ تخلیف دنیا بھی لکھا ہے یہ تخلیف دنیا بھی آگے آ رہی ہے انا کلّہ منظرین ملا کر بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کا آپ کو بیچ رات برکت والی سے طرف دیکھو ابھی میں انشاءاللہ شاء بات حل کرتا ہوں ایک اور بات سمجھنی ہے ان سارے قرآن کے بارے میں دو قول ہیں کتنی قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ قدر کی رات کیا کہہ رہا ہوں قدر کی رات سارا قرآن یک بار بھی آسمان دنیا پر اتار دیا گیا آسمان دنیا پر اور پھر آسمان دنیا سے تیئیس سال کے اندر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا ہے قدر کی رات سارا قرآن بار بھی لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا پھر آسمان دنیا سے نیچے تیئیس سال میں تھوڑا تھوڑا اترا اس لیے اندر نہ ہو جو ہے اپنے معنی میں ہے کہ ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلا مبارکہ میں برکت والی رات میں سارا قرآن اتر گیا سارا قرآن اتر گیا کچھ سمجھ آیا ہے لیکن جمہور امت اس طرف ہے کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ قدر کی رات نزول شروع ہوا ہے قدر کی رات نزول شروع ہوا ہے اور تیئیس سال کے اندر اوپر سے لوہے محفوظ سے تھوڑا تھوڑا آتا رہا اوپر اور لو محفوظ سے ہی تو سمجھ رہے ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ اندر نام مجاز مجاد ہے اس ہاتھ میں میں نے عرض کیا تھا اور پھر سمجھایا تھا کہ ماضی کا کلمہ شروع سے فیل کے لیے آتا ہے اس کے لیے آتا ہے ہاں قد فصل علقم کی بات سمجھایا ہوں یہاں وہی ہے انا انزل نہ ہو لکھا ہے وقت انزال بے شک ہم نے اتارنا شروع کیا اس کو اندرنا کا مانا تو سمے ہو یہاں اندرنا مجاز ہے مجاز کی طرف ہے کرو مانا بے شک ہم نے اتارنا شروع کیا اس کو بیچ رات برکت والی کے غار ہیرا کے اندر جو سب سے پہلے فرشتہ آیا اور وہی آئی اخراط اس میں رب تھے وہ رمضان کا مہینہ تھا آخری اشرا تھا رمضان کا مہینہ تھا اور تاک راتیں تھیں اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس ان میں سے کوئی رات تھی تعین نہیں ہے بارہ اتنا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور آخری اشرا تھا اور سات راتوں میں سے کوئی رات تھی اور رات کا وقت تھا کہ جبریل علیہ السلام آیا تھا سمجھا اس لیے انتنا کا مانا بے شک ہم نے اتارنا تصدرو اولا تصدرو سوا ان آلے کو سمجھا چپ کر کے بیٹھے رہو گے تب بھی سبق انشاءاللہ ہوتا رہے گا فائدہ کوئی نہیں ہے ہاں کا معنی کیا کریں گے اتارنا شروع کیا شروع فیل ہے بے شک ہم نے اتارنا شروع کیا اس کلام پاک کو اس کتاب مبین کو بیچ رات برکت کی ہوئی کہاں پر یہ عبارت ہے کوئی ایسی تھی تمہارے حاشیہ تو لگا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں ہے تمہیں ملے گا یا نہیں ملے گا ہاں؟ مجھے دکھاؤ قرآن دیکھ لو نا اگر عبارت ہے تو پڑھتے نہیں دکھا کال غیر واحد دو لکیروں کے اوپر عبارت ہے اوپر اوپر اوپر ہاں نیچے کچھ ذرا نیچے کال غیر واحد المراد ابتدا او انزال یہ کھڑا ہے نظر نہیں آ رہا آ گیا ہے سب کو تلاش کرو جس ساتھی کو نہ ملے دوسرا بتا دے سو آپ ہوتا ہے کالا غیر واحد المراد ابتدا انزال ہی فی جاتے سمجھا بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ نا سے مراد کیا ہے کیا مراد ہے ابتدائے امداد افراد کے اندر مجاز کی طرف یا نسبت ہے یہ رول مانو کی عبارت ہے اب کرو منا بیچ رات برکت کی ہوئی ہے انشاءاللہ میں ابھی سمجھاتا ہوں بات انا کنا منظرین حکمت تنزیل بولو صحیح حکمت تنزیل قرآن کو نازل کرنے کی حکمت کیا ہے بے شک ہم ہیں آگاہ کرنے والے منظرین کا معنی ہمیں آگاہ کرنے والے خیر و شر سے اپنے بندوں کو خیر و شر سے اپنے بندوں کو خیر و شر سے اپنے بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہم نے یہ کتابیں مبارک نازل فرمائی ہے باوجہ شفقت کے باوجہ شفقت کے بے شک ہم ہیں باوجہ شفقت کے آگاہ کرنے والے لوگوں کو خیر و شر سے اپنے بندوں کو فیح یو کو سیاح کے نیچے لکھا ہے فضیلت لیلا کیا لکھا ہے لیلا اس رات کی فضیلت کیا ہے اس رات کے اندر جو فراق و بیمان یوکتا دو لکھا جاتا ہے ہر امر لکھا جاتا ہے ہر امر حکیم عظمت امر لکھا ہے عظمت امر نمبر اول وہ امر جو ہے عظیم شان ہوتا ہے حکیمن حکمتوں سے پر وہ امر جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے حکمت سے پر ہوتا ہے ایک ایک امر کے اندر اللہ کے ایک ایک امر کے اندر کئی کئی حکمتیں ہوتی ہیں حکمتوں سے پر امرم من عندنا حکمت امر نمبر دو حکم ہو کر ہماری طرف سے حکم ہو کر وہ امر ہماری طرف سے آتا ہے اللہ کہتے ہیں میری طرف سے آتا ہے تو اللہ کا جو بھی امر ہے وہ حکمتوں والا اور عظیم الشان ہوتا ہے سمجھ رہے ہو اللہ اکبر حکمتوں سے پر وہ امر ہوتا ہے ہماری طرف سے انا کنا مرسلین یہ انا کنا منظرین سے بدل بن رہا ہے بے شک ہم ہی ہیں بھیجنے والے رسولوں کو ہم نے بھیجا قرآن کو ہم نے بھیجا رحمتم من رب کا ہم کیوں بھیج رہے ہیں رسول کو اور قرآن کو بس رحمت کے تیرے پروردگار کی طرف سے یہ تیرے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے تو اس نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل کر دی ہے ان ہو یہ سورت کا مقصودی مسئلہ ہے مقصودی مسئلہ وہ ہوتا ہے جو نیا ہوتا ہے اس سورت کے اندر نیا مسئلہ کیونکہ یہی ہے یہی مقصودی مسئلہ ہے بے شک وہ اللہ پاک صرف سننے والا ہر بات کا العلیم و جاننے والا ہر حال کا نکل کا ہے اس لیے مسالح عباد کی رعایت فرمائی مسال عباد کی رعایت فرمائی ہے کیونکہ وہ سمی علیم ہے اس لیے مسال عباد کی رعایت فرمائی رب سما سماوات ہے یہ مل رب کا کے رب کا سے بدل کرنا اس لیے مجرور ہے یعنی رب آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر ہو تم یقین کرنے والے تو یہ دلائل توحید کافی ہیں تو یہ دلائل توحید کافی ہیں سمجھا کہ لا الہ الا ہو نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر صرف اسی کی ذات منت پکار پھیرے نظر نیاز ثواب مالی بدلی لسانی باتوں کے لئے اس کے سوا کوئی نہیں جی مشکل کشا حاجت روا عالم الغیب یہ سارے کا سارا صرف وہی ہے جو ہے جی وہی جان ڈالتا ہے یاد ہے وہی جان پیچھے سمجھایا ہوں فوکل اسباب وہی جان ڈالتا ہے بج امی تو اور وہی جان نکالتا ہے صاحب رحم اللہ نے یہ مانا کیا مانا یہی درست ہے فوکل اسباب والا مانا ہے رب کم و و آبا کم وہ پرور دگار ہے تمہارا اور پالنے والا ہے تمہارے باپ دادوں پہلو کا بل ہم فی شکن حضرت بل ادرا دیا ہے اور اس سے پہلے مضرب ہو مقدر ہے ماں باپ یا موز او شبہ نہیں لکھا ہوا ہاں تو اردو میں لکھا ہوا ہے سمجھا تم بھی تو اردو دان بیٹھے ہو بڑے سمجھا ماں باپ یا شبہ کے اردو میں لکھا ہے کہ جائے شبہ باقی نہیں ہے کیونکہ دلائل دل آشو بلکہ یہ لوگ بیچ شک ہوتے ہیں جل ابونا کھیل میں مشغول ہے شک ہے کس بات میں شک ہے <coughs> امور حقہ سے کس سے توحید بات وغیرہ بیچ شک یل ابونا کھیل میں مشغول ہیں یل ابون کا معنی یہ نہیں کہ وہ کھیل رہے ہیں بلکہ دنیاوی امور میں مشغول ہونے کو لابھ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ سن رہے ہو دنیا کے اندر جو مشغول ہے رات دن کاروبار کر رہے ہیں زمینیں تیار کر رہے ہیں مکان بنا رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں یہ سارا لاہ و لابھ ہے کیا ہے ہاں اصل کام جو ہے وہ ذکر اللہ اور اللہ کی یاد ہے سمجھا اللہ کی یاد کے علاوہ سارا کام کیا ہے لابھ ہے خیال کرنا بلکہ یہ لوگ بیچ شک ہوتے جلا بنا کھیل کر رہے ہیں آخرت کی فکر نہیں چلتا ہے آخرت کی فکر نہیں میری طرف دیکھو میں بات سمجھا دوں اوپر دیکھو حدیث پاک میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے علامات قیامت جو بیان فرمائی ہے ان میں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قرب قیامت آسمان زمین دھوئے سے بھر جائیں گے کس سے دخان سے بھر جائیں گے ایک وہ دخان ہے جس کا ذکر آپ نے علامات قیامت میں فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے دخان آئے گا کہ آسمان زمین دھوئے سے بھر جائیں گے آدمی کو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا دوسرا حدیث پاک میں آیا ہے حضرت عبداللہ علیہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے بخاری مسلم جدید ہے کہ نبی علیہ السلاط و تسلیم نے جب دیکھا کہ مشرقی نے مکہ مان نہیں رہے نہ فرمانی ہی نہ فرمانی ہے مسلسل تو آپ نے بد دعا کی اللہ علی علیہ سب عن کا سب ہے یوسفا اللہ علی علیہ سب عن کا سب ہے یوسفا یا اللہ میری مدد فرما اور ان مشرقین پر سات سال مسلسل نازل فرما جس طرح کے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سات سال آیا تھا چنانچہ اللہ نے حضرت کی یہ بدعا منظور کر لی اور پھر مشرقین مکہ پر قحط آیا سمجھا تھی جی؟ کتنا زبردست آیا حتہ آپ الجلودا ول محتا تھا والے ایزوم حتہ آپ الجلودا ول محتا تھا والے ایزام حتیٰ کہ وہ چمڑے کھانے لگے جانوروں کے اور ہڈیاں کھانے لگے مردار کھانے لگے اور گوبر جانور جو کوئی اور ذبے کرتا ہے اس کا گوبر لے آتے اس کو نچوڑ کر پانی پیتے اس کا ان پر کہت آیا اور اگر بھوک لگی جب تو کمزوری پیدا ہوئی دماغ اور آساد اور بدن کے اندر تو آنکھوں کے سامنے دھواں نظر آنے لگ گیا کیا نظر آنے لگ گیا لوگ جن کی نظریں کمزور ہوتی ہیں ان کو اگر دھواں نظر آتا ہے کمزوری کی وجہ سے دھواں نظر آتا ہے تو ان کو بھوک کی وجہ سے کمزوری لاحق ہوئی تو ان کو دھواں نظر آنے لگ گیا کیا نظر آنے لگ گیا دھواں چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کافر سے مشرق سے ابھی ان کو بھیجا کیا مدینے میں تھے نبی علیہ السلام کو وہ آئے حضرت کے بعد کہ ادھر کو تو سیلا رحمی کی دعوت دیتا ہے ادھر بد دعا کرتا ہے تیری قوم ہلاک ہو کر رہی ہے سمجھا ہے زبردست تو آپ کہت ہٹوا دو اللہ سے دعا کر کے ہم ایمان قبول کرتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے فرمایا حضرت آپ دعا تو کر رہے ہو لیکن یہ لوگ مانیں گے نہیں یہ لوگ قرآن آیا نہیں مانا نبی آیا نہیں مانا اب کہت ہٹ جائے گی اور یہ مان جائیں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن بہرحال ہم آپ کی دعا قبول کر کے ہاتھ کو ہٹا دیتے ہیں یہ پھر کفر کی طرف آ جائیں گے لیکن جب ہم اپنا پورا بدلہ لیں گے نا ان سے تو پھر ان سب کو ختم کریں گے چنانچہ حضرت کی دعا منظور ہوئی کا ہاتھ ہٹ گیا لیکن پھر یہ بدرپور سمجھا پھر اس کے بعد اللہ نے بدر کے اندر ان سے بدلہ لیا کہ ستر ان کے کافر مارے گئے ستر قتل کر دیے گئے یہاں اسی دکان کا یہ قیامت کے قریب والا دکان مراد نہیں ہے بلکہ قحط کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے جو دھواں معلوم ہوتا تھا یہ وہی ہے اب کرو مانا سر تقیب یوم تخویف ہے تخویف ہے دنیا بھی ہے کہ اب تو وہ یل عبور ہے کھیل میں مشغول ہے توجہ توجہ نہیں کرتے لیکن بس انتظار کر دوں جس دن کے لے آئے گا آسمان دھواں صاف ڈھانک لے گا لوگوں کو جو کہا جائے گا کہ یہ ہے عذاب دردناک جو معاہدہ مشرقین کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو کہاں لکھا ہے کیا لکھا کے نیچے ہے نا معاہدہ مشرقین میں بھی جی کہہ رہا ہوں نا جی معاہدہ مشرقین اور یہاں ہوگا یقول کہیں گے اے ہمارا رب کھول دے تو ہم سے عذاب بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں لہم تقریب معاہدہ لکھا ہے اور صحیح کیا لکھا ہے تقریب معاہدہ اللہ فرماتے ہیں جی جھوٹ بول رہے ہیں کیسے ہو سکتی ہے واقع ان کے اب ذکر نصیحت اس واقعہ سے کیسے ہو سکتی ہے اس واقعہ سے واسطے ان کے ذکر اور نصیحت جس سے توقع ایمان ہو جس سے ذکر سے مراد وہ نصیحت جس سے توقع ہے نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو کوئی فکر نہیں اور جترا کے نیچے جگہ پڑی ہے لکھ لو جس سے توقع ایمان ہو ایسی نصیحت جس سے ایمان کی توقع ہو برابر جی کیسے ہو سکتی ہے اس واقعہ سے واقع ان کے نصیحت جس سے توقع ایمان ہو وقد جا حالانکہ تاکہ آ چکا ان کے پاس اس سے پہلے بولو گے تو میں بھی جلدی چلوں گا چپ کر کے بیٹھے رہو گے سبق تو پورا ہوتا رہے گا انشاءاللہ بولو ذرا ہاں وقت جا اور تاکید آ چکا ان کے پاس اس سے پہلے رسول مبین رسول جو واضح کرنے والا ہے سمجھا سمت اتمام حجت تھا سمت اللہ انو اس کے بعد پھر گئے اس کے کالو اور کہتے رہے معلم یہ سکھلایا ہوا ہے کسی بشر کا سکھلایا ہوا ہے بشر کا یہ بشر کا سکھلایا ہوا ہے خود تو پڑھا ہوا ہے نہیں تو اتنی فصیح علی کلام لے آتا تو کسی بشر کا سکھلایا ہوا ہے مجنون ان یہ پاگل ہے یہ کہتے رہے معلم کہتے رہے مجنون کہتے رہے انا کاشف العذہ امہال مجرمین چلتا ہے امہال مجرمین چلو ہم مہلت دے دیتے ہیں بے شک ہم کھولنے والے ہیں عذاب کو کلیلن تھوڑا زمانہ اتمام حجت کے لیے اتمام حجت کے لیے کھولنے والے ہم عذاب کو تھوڑا زمانہ ان کم ڈھونڈنا بے شک تم واپس آنے والے ہو ایل کفرے و تقلید لے الاسلاف الل ایل و تقلید مذاہب دے لے کفر اور تقلید مذاہب اخلاق کی طرف قبیل کا ہمارا جو منا بھی بکوشت بہ جس دن کے پکڑیں گے ہم پکڑ بڑی کب پکڑیں گے بدل میں انا منتق مونا بے شک ہم پورا بدلہ لینے والے ہیں کے نیچے کیا لکھا ہے پورا بے شک ہم پورا بدلا لینے والے ہیں بلا بل خطرناک اب حضرت تخویف دنیاوی کا نمونہ آ گیا فرمایا دیکھتے نہیں ہو فرعون کتنی بڑا بےمان تھا میں نے اس کو بھی برباد کر ڈالا سمجھا سی جی، تم کون ہو اور البتہ تاکہ آزمایا ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو بجا اہم بیان آزمائش لکھا ہے اور آزمائش یہ تھی اور آیا ان کے بعد رسول کریم المحزد اور مکرم مکرم محزد پیغمبر ان کے پاس آیا ان ادو علیہ عباد اللہ مطالبہ اولا حقوق العباد حضرت موس علیہ السلام نے توحید کا بھی واضح فرمایا اور بنی سریلیوں کے بارے میں بھی تحریک چلائی کہ ان کو غلامی سے نجات دے اور میرے ساتھ دے سمجھے یہ پہلا مطالبہ حقوق ال سن رہے ہو یہ کہ حوالے کر دو تم میرے اللہ کے بندوں کو یہ جو اللہ کے بندے تم نے غلام بنا رکھے میرے حوالے کر دو ان و ملت اس لیے کہ بے شک میں واسطے تمہارے رسول ہوں امانت دار وہی میں کمی بیشی نہیں کرتا وہی میں کمی بیشی نہیں کرتا میں امانت دار ہوں وہ اللہ تعالی حضرت مطالبہ ثانیہ اب حقوق اللہ کا مطالبہ ہے اور کہ نہ چڑھو تم اوپر اللہ پاک کے اللہ پر نہ چڑھو بنا اللہ کی نہ فرمانی نہ کرو انی آتی تم انی کے نیچے چل کا ہے علت ہے بے شک میں آتا ہوں تمہارے پاس لاتا ہوں میں تمہارے پاس بے سلطان مبین دلیل صاف سلطان مبین کا مانا دلیل صاف نیچل کا دلیل مراد افواہ اور کیا ہے اور صاف انی رب تو بربی برب حضرت یہاں اندماج ہے کیا ہے اس طرح میں سمجھایا ہوں کہ قصے کا کچھ حصہ حرم کر دیا جاتا ہے اسے ادماج بھی کہتے ہیں اندماج بھی یہاں بھی یہ ہے کہ موسا علیہ السلام نے تبلیغ فرماتے رہے آخر انہوں نے حضرت کے قتل کا مشورہ کیا ہو جتنا حامی مومن نے تفصیل پڑھائے ہو نیچے لکھا القصہ موسا علیہ السلام کے مارنے پر تیار ہو گئے آپ نے فرمایا انی عدو تو بے ربی و رب گم اور بے شک میں پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ اپنے رب اور تمہارے رب کے انتر جو منہ یہ کہ قتل کرو تم مجھے ترجمون بے مانا تقتلون ہے یہ کہ قتل کرو تو مجھے مجھے قتل کرو سے میں الگ بنا میں آتا ہوں اور اگر نہ ایمان لاؤ تم میرے اوپر اور اگر نہ ایمان لاؤ تم میرے اوپر فاطا دلون ہے بس الگ ہو جاؤ مجھے میری طرف دیکھو آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ لیکن مجھے ایزا نہ دینا میرے قریب نہ آنا مجھے قتل کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے انبو لینا علینا علامن سمجھ رہے ہو اور فرمایا میں تمہاری خیر خائی کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ اگر بچنا ہے تو مجھے کچھ نہ کہنا میں اللہ کا رسول ہوں لم تو میں لو لی اور اگر نہیں ایمان لاتے تم میرے اوپر بس الگ ہو جاؤ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ تم مجھ سے اوپر حاشیہ پر ہوگا اوپر بین خطور نسحن کہتا ہوں کیا لکھا ہے نسحن کہتا ہوں خیر خائی کے طور پر کہتا ہوں سمجھا تھی جی؟ ورنہ میرا کچھ نہیں کر سکتے ہو ورنہ میرا ہاں لونا درخواست موسمی چلکا ہے درخواست موسمی پس دعا کی حضرت نے اپنے پرور سے سے بے شک یہ قوم ہے مجرم نونا آدی مجرم سلکہ ہے آدی مجرم ہے کہ جرائم سے بعد نہیں آتے ہوا ہاں لکھا ہوا ہے کہ جرائم سے باغ نہیں آتے یہ آدھی مجرم ہے جرائم سے باغ ہی نہیں آتے اور مجرمون کا مانا جرم سے مراد کون سا جرم ہے مشر کو اف جلال ہے لکھا ہوا لکھ لو حاشیے پر لکھ لو کوئی فکر نہیں مشر اب جلال ہمت کرو ہمت کرو ہمت کرو اب کونا افجلالین قوم ہے جرم کرنے والے شرک کرنے والے آدھی مشرق اور آدھی مجرم ہے فصر بے عبادی اثر بے عبادی میں پہلے ایجابات الہیہ طریقہ ہے اور حضرت کلنا لکھا ہے کلنا ہم نے حضرت کو حکم دیا بس لے چل تو میرے بندوں کو لے لن رات لے رات لن رات رات متبا حکمت اسرا حکمت اسرا اور رات چولہے لے چل اس لیے کہ بے شک تم پیچھا کیے ہوئے ہو تم تمہارا پیچھا کیا جائے گا پھر کی طرف سے کس طرف سے وطر البحر کل حضرت یہاں بظاہر اسٹار ہے اللہ نے فرمایا عبادت لے لا راتوں رات لے چل وطر کل رہوا اور دریا کو ٹھہرتا ہوا چھوڑ دے حالانکہ جب آپ کو حکم ہوا تھا چلنے کا اس وقت دریا کا مسئلہ ہی نہیں تھا یہ تو حکم آپ کو بعد میں ملتا ہے اس لیے یہاں اندماج ہے کیا ہے اندماج ہے حضرت کو حکم ہوا میرے بندو کو لے چلو آپ رات کو لے چلے دن ہو گیا آگے دریا آ گیا پیچھے فراؤن آ گیا اللہ نے سمجھا لاٹھی مارا آپ نے لاٹھی ماری بارہ دروازے بن گئے آپ پار ہو گئے پار ہونے کے بعد جب فرونی اندر داخل ہوئے تو آپ نے ارادہ کیا کہ دوبارہ لاٹھی مار کر اسے ملا دوں اللہ نے کہا ابھی لے لو سمجھ رہے ہو یہ آگے کا قصہ ہے اس لیے بط روک کے نیچے لکھا ہوا ہے اجماج لکھا ہوگا القصہ جب فرعون فرونی پہنچ گئے تو ہم نے موسا علیہ السلام کو کہا سمجھا آپ دریا کے پار ہو گئے اور فرونی دریا کے اندر داخل ہو گئے پھر حکم ہوا بترو کے بہرا رہوا اور چھوڑ تو دریا کو ٹھہرا ہوا اس طرح ٹھہرا ہوا اس کو چھوڑ دے ان <coughs> ہاں، چھوڑ تو دریا کو راون ٹھہرنے والا یعنی یہ فکر نہ کر کے راستہ بند ہو جائے یہ فکر نہ کر کے ہاں راستے کو بند کرنے کا فکر نہ کرو نہ ہوں حکمت ترک طریقہ ہے حکمت ترک اور لکھو گا اس میں یہ حکمت ہے یہ لکھا ہوا تو کوئی فکر نہیں یہ لفظ لکھا ہے حکمت ترک کیوں چھوڑ دیتی ہے کہ بے شک یہ لشکر ہے مغرا کونا غرق کیے ہوئے اس تدبیر سے غرق کیے ہوئے ہاں اس تدبیر سے یہ غرق ہوں گے کم نتائج نتائج جی کتنا چھوڑا انہوں نے باغات اور چشمے اور کھیتیاں مقامن اور گھر کریمن عمدہ و نامت اور آرام کا سامان نامتن کا مانا آرام کا سامان جو تھے وہ بیچ اس کے ساتھ ہی نہ عیش کرنے والے اس کے اندر وہ عیش کیا کرتے تھے کزال کا کزال کا اوپر کا تجدید تحدید کا ہے تجدید تحدید اور اسی طرح ہوا میاں اسی طرح ہوا جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح ہوئی ہے بات وہ اور بنی آخری اور وارث کر دیا ہم نے ان چیزوں کا وہ کھیتیاں باغات مقام تو سمجھ رہے ہو اور و عشرت کا آرام اور وارث کر دیا ہم نے ان سب چیزوں کا قوم دوسری کو دوسری قوم کو ہم نے وارث کر دیا میری طرف دیکھو بات کو سمجھو اوپر دیکھو کون ہے قومن آخرین جس کو اللہ نے وارث بنایا سمجھا سی شردے مائے کلیلہ اس طرف ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی اور قوم تھی بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی اور قوم تھی جن کو اللہ نے اس مصر کا اور ان چیزوں کا مالک بنا دیا تھا دلیل میں وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اسرائیلی تو دریا پار کر کے مصر سے نکل آئے پورے سینا وادی سینا میں آ گئے پھر انہا محرمت علیہم علیہ سنت صنعت یتی ہونا فی الحال چالیس سال ان کو یہاں رہنا پڑا اس کے بعد بیت المقدس فتح ہوا شام میں آئے تو یہاں ان کا واپس آنا جو ہے وہ تاریخ میں مذکور نہیں ہے اس لیے یہ کوئی اور قوم ہے جس کو اللہ نے وارث بنا دیا ہے بات سمجھ رہی ہے لیکن تمام محققین جمہور مفسرین اس طرف ہیں کہ یہ قومن آخرین بنی اسرائیل ہے کون مراد ہے کیونکہ یہی آیت پورے شعرا کے اندر آئی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وہ بنی اسرائیل اور عورت ہم نے ان ساری چیزوں کا وارث کس کو بنا دیا ہے بنی اسرائیل کو بنا دیا ہے وہ سن رہے ہو باقی رہا تاریخ میں جو یہ لکھا ہے محققین فرماتے ہیں تاریخ کا قرآن کے مقابلے کے اندر کوئی مقام نہیں ہے تاریخ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے تاریخ کا قرآن کے مقابلے میں کیا مقام ہے قرآن نے جب کہہ دیا اور اپنا ہوگی سمجھا نا سر یہ الگ بات ہے کہ دیر سے گئے کیا دیر سے گئے چالیس سال جنگل ٹی میں رہے اس کے بعد شام کو فتح کیا یوشا علیہ السلام نے اس کے بعد نکھر میں داخل ہوئے دیر سے گئے لیکن گئے یہی وارث یہی بنے اور کوئی نہیں بنا سمجھ رہے ہو حاشیے پر عبارت ہے تمہارے پاس کیا ہے یہ تو اور چیز ہے مجھے دکھاؤ یار عبارت لکھی ہوتی ہے بعد آخری اور وارث کیا ہم نے ان چیزوں کا قوم دوسری کو یعنی بنی اسرائیل کو سما بکت علیہم السماء والارض سما بکت علیہم السماء والارض اثر مبغوضیت کیا ہے اثر مبغوضیت اللہ کو ان کے ساتھ اتنا بغض تھا اتنا بغض تھا کہ پس نہیں روئے ان پر آسمان اور زمین ہے نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی کوئی بھی نہ روئے سمجھا سی <coughs> کیا مطلب ہے سما بکت علیہم السماء والارض کا طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات تین مطلب لیے گئے ہیں کتنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ ذکر ہے بکا کا ارادہ ہے ایک کا یعنی آسمان زمین ان پر نہ روئے کیا مطلب یعنی مجھے پرواہ ہی نہ ہوئی کسی کو فرون غرق ہو گیا فرون کی تمام قوم غرق ہوگی لیکن ہمیں کوئی پرواہ آسمان نہ روا زمین نہ روئی کیا مطلب ہے یعنی ہمیں کوئی پرواہ نہ ہوئی کنایا ہے آج میں ایک تیراس سے کہ ہم نے ان کے ہلاکت کی کوئی پرواہ نہ ہوئی ایک مطلب دوسرا مطلب اسما اور الارض سے مراد اہل سما اور اہل ارض ہے اہل سما اور نہ آسمان والے یعنی ملیکا روئے نہ زمین والے یعنی انسان روئے کوئی بھی نہ رویا اتنی بڑی خلقت تباہ ہو گئی تو نہ آسمان والے روئے نہ زمین والے روئے کچھ سمجھ آیا ہے کتنی مطلب ہو گئے تیسرا مطلب جو راجی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت پر محمول ہے کہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی سمجھا نیک آدمی جب مر جاتا ہے نیک آدمی اللہ والا جب مر جاتا ہے تو جہاں سے آسمان سے اس کا رزق نادل ہوتا تھا اور جہاں سے آسمان سے اس کے اعمال اوپر کو چڑھتے تھے آسمان کی وہ جگہ روتی ہے آسمان کی وہ جگہ حقیقت روتی ہے اور جس زمین پر بیٹھ کر وہ اللہ کو یاد کرتا تھا وہ زمین بھی سن رہے ہو روتی ہے اور اس کے ارد گرد کیونکہ قانون ہے کہ انسان جہاں عبادت کرتا ہے تو جب رحمات کا نزول ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کا کتا جو ہے وہ بھی نوازا جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تنگ ہوتی ہیں ذکر اللہ کے بند ہو جانے کی وجہ سے اعمال صالحہ کے اوپر چڑھنا بند ہو جانے کی وجہ سے آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے لیکن یہ ظالم جو تھے یہ اللہ کو اتنا مقبوض تھے کہ جب یہ مر گئے تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی سمجھ رہے ہو حقیقت پر محمول ہے کرو مانا بکت علیہ سما اول اردو بس نہ روئے ان پر آسمان اور زمین بما کانو اثر مغضوبیت اثر ان پر اتنا نازل نہ اللہ کا ناراضگی آئی کہ نہیں تھے وہ مہلت دیے ہوئے وہ مہلت دیے ہوئے نہ تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا اگر جیتے تو چند دن مہلت پاتے نا اللہ نے ان کو مہلت نہ دی بلکہ فوراً تباہ کر دیا بات سمجھیے أعوذ بالله من من من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل العذاب المهين فرعون إنه كان عاليا عالیمس فلقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين قال فكخة چل رہا تھا حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعليه الصلاة والسلام کا ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ شرک سے بعد آنے والے نہیں ہیں تو فرعونیوں کا حال سن لیں گے کہ وہ بھی شرک و کفر سے بعد نہ آئے تو انہیں میں نے کس طرح تباہ و برباد کیا اب والا جینا کے نیچے لکھا ہے سمرا اتباع موسوی نمبر اول دفع پیچھے سمجھایا ہوں کہ دو چیزیں ہیں ایک دفع ضرر اور ایک جلد دفع ضرر کا منع انسان سے نقصان ہٹ جائے انسان نقصان سے بچ جائے اور جلد نفع کا منع انسان کو نفع مل جائے انسان نفع حاصل کر لے سمجھدار آدمی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ نفع ملے نہ ملے کم از کم نقصان سے میں بچ جاؤں اب لکھا ہے سمرا اتباع موسوی نمبر اول دفعہ درر نہیں لکھا سمرا اتباع موسوی نمبر اول دفع یہ دفع درر کے قبیلے سے ہے اور البتہ تحقیق نجات عطا فرمائی ہم نے بنی اسرائیل کو نجینا کے نیچے لکھا ہوگا اس طریقہ سے اس کون سے طریقے سے ہم ان کو لے آئے دریا پر دریا سے پار کر دیا پھر اور اس کے اندر غرق ہو گیا بنی اسرائیل کو من العذاب المحین عذاب دلیل کرنے والے سے من فرعون من فرعون کے بارے میں دو قول ہیں کتنے کون ہیں ایک تو یہ ہے کہ من فرعون العذاب المحین سے بدل بن رہا ہے کیا بن رہا ہے اب مانا کیا ہوگا عذاب ذلیل کرنے والے سے یعنی فرعون سے عذاب ذلیل کرنے والے یعنی فرعون سے یعنی فرعون خود عذاب مہین تھا فرعون کیا تھا خود عذاب مہین تھا جو مبالغے کے طور پر بولا جا رہا ہے حالانکہ فرعون عذاب دینے والا تھا ان کو معذب تھا لیکن فرعون کو خود عذاب مہین کہہ دیا گیا مبالغہ تھا اور دوسرا قول یہ کہ من فرعون جو ہے اس جار مجرور کا متعلق دے دیرے کیا لکھا ہے افوا دے رے من المہین افوا دے رے من فرعون ہاں، لکھا ہے <clears throat> کرو مانا اور البتہ تاکہ نجات عطا فرمائی ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب ذلیل کرنے والے سے وہ عذاب صادر ہونے والا تھا فرعون سے وہ عذاب صادر ہونے والا تھا فرعون سے جی ان نہ بے شک وہ فرعون واقعی تھا عالین بڑا سرکش عالین کا مانا بولو صحیح بڑا سرکش تھا مینل مصرفینا حد انسانیت سے نکلنے والوں سے حد سے نکلنے والوں سے تھا کس بات میں نیچے لکھا ہوگا شرارت میں کس بات میں شرارت اور نالے کی اور فسق و فجور کے اندر وہ حد انسانیت سے نکلا ہوا تھا بالا بالکا ترنا ہوں بالا کا ترنا ہوں پر ایک تو لکھا ہوگا حضرت نمبر دوم جلب نفع لکھا ہے نمبر دوم جلب نفع پہلا موسا علیہ السلام کی اتباع کا پہلا نتیجہ یہ کہ دفاع ضرر ہوا کہ فرعون کے عذاب سے انہیں نجات مل گئی اب یہ دوسرا سمرا ہے جلب نفع اور نیچے لکھو گا فضائل بنی اسرائیل کیا لکھا ہے اور البتہ تاکہ پسند کر لیا ہم نے ان بنی اسرائیلوں کو اعلی علم جی اوپر علم کے اعلی علم ہے نا جی اعلی علم کے نیچے آپ کے پاس لکھا ہے جان بوجھ کر ان کی کمزوریاں جان بوجھ کر ہمیں پتہ تھا کہ ان کے اندر کمزوریاں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو اخترنا ہم پسند کر لیا فضیلت دے سمجھ رہے ہو دوسرا قول یہ اعلیٰ علم کا معنی جان کر ان کے استحقاق کو جان کر ان کے اس وقت وہ لوگ مستحق تھے اس فضیلت کے اس وقت جس وقت ہم نے ان کو پسند فرمایا اس وقت وہی لوگ کیا تھے مستحد تھے اس کے فضیلت کے اور البتہ کی پسند کر لیا ہم نے ان کو اوپر علم سے سمجھا جان کر ان کی کمزوریاں اور دوسرا دوسرا بھی لکھا ہے ان کے کو اچھا یاد کر لو اور کیا تیسری توجہ ایک اور بھی ہے اعلیٰ علم سے مراد ہے اوپر علم سے یعنی ان کے اندر علم تھا ان کے اندر کیا تھا علم علم تھا کی وجہ سے ہم نے ان کو پسند کر لیا اوپر جہان والوں سے کا لفظ یہاں بھی آ رہا ہے آگے بھی آئے گا ان شاء اللہ پہلے پارے میں بھی آئے گا میں کروں گا یہاں بھی سمجھ لو اچھی طرح سوال یہ ہوتا ہے میری طرف دیکھو سوال یہ ہوتا ہے ہم علم علل سارے جہان والوں پر ہم نے ان کو فضیلت دے دی حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ سارے جہان والوں سے افضل امت جو ہے وہ تو امت ہے اعلیٰ صاحب خلا اور سلام ہے پھر جہاں اللہ کیسے فرما رہے ہیں سارے جہان والوں پر ہم نے ان کو چن لیا سمجھ رہے ہو فضیلت عال عالمین جو ہے وہ کس امت کو حاصل ہے امت محمدیہ کو تو ان کے بارے میں یہاں کیوں فرمایا جا رہا ہے سمجھا جی تو جواب اس کا ایک تو یہ دیا جاتا ہے کہ عالمین سے مراد ہے عالمی زمان ہے کیا مراد ہے عالمی زمان ہے مشہور جواب یہی چلے گا سے مراد ہے عالمی زمان ہے اس زمانے کے اندر جہان میں جتنی انسان رہتے تھے سب سے ہم نے ان لوگوں کو پسند کر لیا بات سمجھ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے عالمی زمان ہے بات سمجھیے اور ایک اور تو ہے اگر وہ کر لی جائے تو اس تعبیر کی ضرورت ہی نہیں رہتی اختر عالمین کا مانا ہم نے جہان والوں پر پسند کر لیا وہ مخصوص آیات اور چیزیں تھیں جو اللہ نے صرف ان کو دی اور کسی کو بھی نہیں دی اور جزوی فضیلت جس طرح ہوتی ہے سمجھا سی <clears throat> مثلا من و سلوا کا نازل ہونا وہ آگے آ رہا ہے جس طرح من و سلوا کا نازل ہونا اور بارہ چشمے نکل پڑنا ایک پتھر سے بادل کا سایہ کرنا سمجھ رہے ہو یہ چیزیں جو ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام کے لیے موجزات تھے اور بنی اسرائیلیوں کے لیے انعامات تھے یہاں وہی مراد ہیں اور ان کے اندر اللہ صاحب نے ان کو پسند کر لیا کہ وہ چیزیں اللہ نے اور کسی امت کو عطا نہیں فرمائیں جو ان کو دی تھی آپ اس صورت کے اندر آج کا مطلب بالکل بن گیا وہ آتے اور عطا فرمائی ہم نے انہیں منل آ جاتے نشانیوں سے جی معافی ہے بلا امین وہ وہ نشانیاں جو ان کے اندر انعام تھا بالکل صاف اب دیکھو آتے ہم جو ہے آتے ہم ہوں منل آیات معافی ہے بلا اموبین اختر نا ہوں کا گویا بیان ہے کہ ہم نے ان کو پسند کر لیا سارے جہان والوں پر یعنی ہم نے ان کو وہ وہ آیات دی جو ہم نے اور کسی کو عطا نہیں فرمائی جس طرح کے دریا کے بارہ درے بن گئے اور وہ بالکل پار ہو گئے اس قسم کی جو دوسرے مسائل ہیں یہی مراد ہے اور عطا فرمائی ہم نے انہیں منل آ نشانیوں سے معافی وہ جو بیچ اس کے انعام ہے بالکل صاف سمجھ رہے ہو میں نے عرض کیا ہے ابھی کہ یہ چیزیں جو ہیں خلا کے بہر نزول من و سلوا تبلیل غمام یہ چیزیں جو ہیں یہ موسا علیہ السلام کے معجزات تھے اور بنی اسرائیلیوں کے لیے انعامات موسا علیہ السلام کے کیا تھے اور بنی اسرائیلیوں کے لیے انعامات یہ آپ کے پاس کہیں لکھا ہوا ہے حاشیے پر نہیں ہے بارہ یہ یاد کر لو یہ بات کہ آیات سے مراد یہی آیات ہے جو میں کر رہا ہوں اور یہ انعامات بھی تھے بنی اسرائیلوں کے لیے اور موسا علیہ السلام کے کیا تھے موجات تھے اور عطا فرمائی ہم نے انہیں آزاد تھے وہ جو بیچ اس کے انعام ہے خاص انہا الا اب یہ شکوا ہے چاہے اور التفاط بسوئے اہل مکہ ہے مکے والوں کی طرف متوجہ میں نے پیچھے بھی سمجھا دیا ہے اللہ پاک کی عادت مبارکہ کے کوئی قصہ بیان کر کے کوئی واقعہ بیان کر کے مکے والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں انہا اولائے بے شک یہ مکے والے تو البتہ کہتے ہیں ان یا اللہ موت نہیں ہے یہ کا مرجا نیچے لکھا ہے حالات اخیرہ لکھا ہے ہاں اسلام کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ حالت اخیرہ ہے حیات کیا ہے اور دوبارہ زندہ ہوں گے جب تو پھر وہ حیات دائمہ ابدیہ ہے نا جی حالت اخیرہ کیا ہے کیا ہے حیات وہ کہتے نا حالت اخیرہ موت ہے بس ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے انہیجا نہیں ہے یہ حالت اخیرہ تو نل اولا مگر صرف موت ہماری پہلی مگر صرف موت ہماری پہلی بمارشنوں میں منشرین اور نہیں ہے ہم اٹھائے ہوئے اور دوبارہ زندہ کیے ہوئے موت تو نل اولا کر ایک چھوٹا سا سوال آپ کر دوں میرے تک